سبحان اللہ ملنے گیا آج جانا فریاد ہے کہ مولا تعالی نفس و شیطان انسان کے ہر شرط میں سوچنے اپنی رحمت کی دائمی ایک خطرناک بیماری ہے ان نظر سے اندازہ لا لو اور اگلی تقریر زین نشین کرنے کی کوشش کرو کہ غفلت دے متعلق جناب دے سامنے روایات اور آیات بجنات کی روشنی بیان گل کی سمجھ نہ آئے میں کو پچھتاوا ہے اگر اس بات کو سمجھ نہیں آئی میں پھر سمجھاؤ کی کوشش کر یہ سمجھ آ جائے تو وقت اوے نہیں بانگنا جی اندھے ماں مسیح پر آ گئے دیے روک نہ رکھا سبحان اللہ نہیں نے تقبیر نے ریسالہ عظمت و شان مستفیٰ سننا تصا فکر نہ کرو کہ آپ بلے سن نہ بلے سن تو تقریر کی سن سکتے ذوق کا اظہار فرمے سو تو تقریر سماعت فرمے سو وگر میں آیا ہو ای لگے ویسے ہاں میں وہ موری نہیں بھائی قوم مردہ بن کے بیٹھی ہو میں تول کے دین سنا یہ دین تول کے سناو والی شہر نہیں نہ مجبوری نال بیان کرنے والی شہ نہ مجبور ہو کے سننے والی شہ دین بھی سمجھ اس وقت بیان کرنے والا بھی دو کچھ بیٹھا ہوگا والا بھی دو کچھ بیٹھا لیکن جب باہر والی برادری ناراض بیٹھی دو ہوا کچھ اللہ غفلت ایک خطرناک بیماری لیکن مرد ہوں دو قسم دیا مرد ایک مردہ وہ ہوں جنہوں کا تعلق ہوتا ہے جسم کا ایک مردا وہ ہو جنہوں کا تعلق ہوتا ہے روح کا گل سمجھ آ رہی ہوئی جسم کی بیماری کینسر بلڈ پریشر بخار ٹی بی دما فالج شوگر جسمانی بیماری اور روحانی بیماریاں منافقت دوغلا پن بئیمانی کس ببانی معاشی فواہش یہ روح دیا بیماری جسم دیا بیماریاں روح دیا بیماریاں زیادہ خطرناک ہو گیا زیادہ حضرت امام نے بدالی سرکار فرما نے فرمایا ہے کہ حضرت شفیق بلخی دے ایک مرید سن سفر کر رہے ہیں راہ دے اندر بیٹھے انار دا بوٹا انار دا انار لگے کھڑے نے آپ دے دل مبارک چرخا اٹھی کہ انار کھانا انار تروڑیا جس ویلے اس کو بھنا تو وہ کھٹا نکل پیا آپ نے انار سٹ کرتا ٹور گیا اگوں گئے فقیر بھی آئی بیمار جی جسم چ مکھیاں چمڑیاں پہ انہوں نے حالت جس ویلے ان لگی نا تو جا کے سلام کیا وہ جڑے بیمار فقیرن سلام دا جواب سلام گرتن والے کا نام ہے بھی حیران تھی گیا انہیں آخر سونا نہ جناب نال ملاقات ہوئی نہ ایک کبا کو بچی ہوتے یہ نہ کتا لگا انہیں فرمایا جیڑا اپنا آپ رب دے حوالے کرے وہ ساری کہنا فرمایا اچھا بندہ تے بڑا نیک لگنا تو دعا چرما جہیا مکھیاں کٹے بڑی نے ہاتھ من کا انہیں فرمایا ہے نا جسم میں دنگ بیماری بماری ہولی ہے انار کھا کے نفس دنگ کھا دیا ہے وہ بیماری منگیے تو جو یعنی ال کرا دے سمجھو کہ جسمانی مردوں کے نالوں روح دیا مرد زیادہ خطرناک روح دیا مرد زیادہ خطرناک اور جسمانی مردوں کا علاج جلدی ہو جاتا ہے روحانی مرض کا علاج مشکل نال ہے دیر ہوتا ہے اور وہ کسی چار ہزار پانچ ہزار لین والے ڈاکٹر کو نہیں ہوتا وہ اللہ کے اس فکیر کو ہوتا ہے جڑا بیٹھا زمین سے ہوتا ہے نگاہ عظیم سے بزرگ فرما رہے فرمایا جسم دیا بیماریاں ہو رہی ہیں روح دیا بیماریاں بڑی جسم دیا بیماریاں دا علاج آسان روح دیا بیماریاں دا علاج لیکن یہ گل نال نشین کر دوں کہ آج جسم بیمار تھی وجہ اصل بڑی جلدی آتی ہے بیار درد گردے درد ٹھیکے چ درد سر چ درد اکھ چ درد نک چ درد کل چ درد کہ جلدی مکے تو مر کو آرام جنا سب کو روح دیا مرنا لگ کوئی بندہ ہے پورے مجمے چو چھ دے کہ یار میں کہ عالم کو یا کہ اللہ دے ولی کو اپنی روحانی مرض کا علاج کرا چل کے بیٹھا کوئی ہوئی یہ مطلب ہے اصا جسم جسم نو کے دے ترجیح دے تو بے وقوف کہڑا ہوئے گا کہ روح پہلے تے جسم بعد کیوں اگر روح جسم تو جدا ہو جائے تو جسم سے کسی کھاتے کا نہیں یہ جیون لاش ود ہے تو روح اچائی ہے لیکن روح بیمار ہے علاج دی کوئی پرواہ نہیں جو جسم بیمار تھی فیملی وہ اس واسطے کہ یہ ساری بے وقوفی ہوئی جی۔ حالانکہ کے نزدیک جسم بیمار ہوئے خیر پر روح بیمار نہ ہو غفلت ایک ایسی خطرناک بیماری ہے بندے جسم بھی خراب ہوتا ہے بندے کی روح بھی خراب ہے امام بلالی سرور عالی نے مقاش القلوب شریف کے اندر فرمایا ہے کہ غفلت ایک ایسی بیماری ہے جس بندے کا جسم بھی بیکار ہو جاتا ہے اور روح بھی برباد ہو جاتا ہے یعنی ایڈی خطرناک بیماری ہے ایڈی خطرناک بیماری ہے کہ جس بندے نو غفلت والی بیماری لگ جائے وہ جسم بھی گیا وہ روح بھی گیا وہ دنیا بھی گئی تو آدمی ٹھیک ہے وڈا مرض سمجھا وینا کینسر کا گل سمجھو میں گل سمجھا زور رکھی بیٹھا تو سمجھ کی توجہ جسمانی وڈا مرد کینسر کا اصل ڈرنے ہیں نا کینسر بھائی یار ہتا کہ کینسر والے بندے کے نال نہ ڈرتے وہ باندھے نہ کھڑے نہ کیوں مسا اڈ گئی ہے بیماری سا گلا لگ بجے مسا اڈ گئی ہے بیماری سا لگ بجے حالانکہ جی واہ حدیث پاک دے اندر آیا کھڑا ہے کہ جسمانی بیماریاں متحدی نہیں کھینیاں کیا مطلب کہ ایک بندے تو بیماری اڑ کے دوسرے بندے کو نہیں لگتی حدیث ہے ڈاکٹر ڈاکٹر کا کوڑ بالکل چٹا چٹا ننگا کوڑ کہ نگلے والے لباؤ الرجی والے لباؤ کینسر والے لباؤ ٹی بی والے لباؤ تھان وکھرے کر دو مجھا وکھرا کر دو کس طرح وکھرا کر دو مایا کیوں وہ اس گھر کا فرد نہیں بالکل جھوٹا فراڈ کیوں ایک پاسے سونے نبی کا فرمان ہوئے دوجے پاسے کل جہان کا سائنسدان ہوئے مسلمان وہ سی یہاں سائنسدان کو جتی کی نوک سے چھپرا کے بال سونا اگر جی جسمانی بیماری وہ کے نہیں لگ لیکن بچنے ہیں کیوں سب جسم عزیز ہے دنیا عزیز ہے یہ جہان عزیز ہے تا جسم کو کچھ مرن کے روح اسی واسطے نہیں کہ روح کے اتنے جسم ترجیح دیتی بیٹھے ہیں حالانکہ روح دے متعلق بزرگ فرما رہے اگر کوئی بندہ روح دا مریض ہو یعنی جی جسم کا مریض ہے تو ڈلے کھڑے ہیں نال لین باندھے حالانکہ جڑا چیٹا کوڑ ہے کہ بیماری اڑ کے لگتی ہے نہیں لگتی یہ جی جراثیم پائے رہتے ہیں نہیں سکا کوئی جراثیم نہیں ٹھیک ہے میں خود الحمدللہ ودیاں ودیاں مرن والے لوگوں بہ کے کھادا پیتا اللہ کے حکم کچھ نہیں ٹھیک ہے یہ یقین نہ رکھا جی سونے نبی کی عزیز ہے ایک بندے کی بیماری میں بندے کو نہیں لگتی ٹھیک ہے نا ڈاکٹر بانس نہیں آتے ہوں جسم کی بیماری کو ہیں کہ بیمار بندے وعدے کھڑو روح والی بیماری بماری بارے بزرگ فرمائن کہ جا بندہ روح کا مریض ہے صحبت اختیار نہ کرائے نہیں تو نہو ست پایا گئے نہوست میں مثال لینا بد مذاہب لوگ سارے میں نہ نہیں گرنا چاہتا جتنے بد مذاہب لوگ ہیں یہ سارے جڑے تگڑ گسنی سننی میں تگڑ بہ میں یہ جی تگڑ گسنی ہر پت مذہب کو گل نہ لائی کرے جو کوئی صحابہ کا دشمن ہے وہ بھی سنیا کا یار ہے جو کوئی نبوت رسالت کا دشمن ہے وہ بھی سنیا کا یار ہے جی کوئی توحید کا دشمن ہے وہ بھی سنیا کا یار ہے جی کوئی پتھر کا پجاری ہے

بیمار جنگی بندے اور انہوں نہیں کرنا سچ بدور سچن مل رہے ہیں وہاں کھانے پیندے بھی آئے انہوں نقل بھی کرے گئے ہیں ایویں گل نہیں ہوئی میں سیمان گل کر محرم شریف کا مہینہ چڑھتا ہے سونی کانے کپڑے دیتے خیر نے اچھے جی محرم چلا میں آخر چلو محرم چلا ہوا تھا تے تو کیسے چڑی ہوتی توجہ ہے سنیا دیا سنیا دے گھر نوہے تے ماتم چل یعنی جنہ دیا روحانی مردوں کا اثر نحوست بندے کو تباہ و برباد کر دینی ہے اچھا انہوں کو بچن کی کوشش ہو اور جتنا جسم کی مرد سوال ہے اتنا تک کل کے اتنا من پانے ہیں یہ مطلب ہے اچھا روح دے اتنے جسم کو ترجیح نہیں تھی بیٹھے اور جڑا روح دے اتنے جسم کو ترجیح دینا خدا کی قسم کر کے آنا وہ مثال ایویں کہ او بندہ دنیا کو دنیا کو آخرت کے اتنے ترجیح دیتی ہے آخرت کے اتنے اور جیڑا بندہ دنیا کو آخرت کے ترجیح دے رہے نا وہ جتنے کرنے پڑے یعنی غفلت ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جانیا آخرت بھی جسم کو روح ترجیح دے لہذا پتہ لگتا ہے کہ دنیا کو آخرت ترجیح دیتی بیٹھا ہے دنیا کو آخرت ترجیح دے یعنی دنیا پہلے رکھے تے آخرت اس بندے کیا بنتا ہے حدیث بناو برحبی اور شوہب اللیمان بہوالا ہے تقسیم نو حل شریف علامہ محمود آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نقل فرما بحقی اور شاد المان کے حوالے نال آپ فرمائے لا الہ الا اللہ تمنا العباد من سخت اللہ ما لم يصب صفقه دنيا هم لا دين فاذا صفقه دنيا هم لا دين قالوا لا فرمایا موئے بیٹھے ہوں تو بولو چا سن سائی سونے نبی نے فرمایا کلمہ شریف بندیا رب کی نرالگی تچین رب کی کی تلمہ بچا لے لیکن انہوں جیڑے جیڑے دنیا دے اوپر دین کو ترجیح دیں دے دنیا دے اوپر دین کو ترجیح دیں یعنی کیا مطلب تو دین کو دنیا والوں پیارا رکھ بلا نہیں لیکن جڑے بندے جڑے بندے دنیا کو دین کے اوپر ترجیح دین دنیا

آپریشن تھیٹر کھلے پے نے ہسپتال بیڈ نہیں لبدا نمبر نہیں لبدا ڈاکٹر جناب والی ڈاکٹر کو واری نہیں لگتی ان جسم دیا بیماریاں کا علاج کروایا جا رہا ہے لیکن جب روح کی بیماری کی گل آئے اسی ویلے کوئی بندہ نہیں لگتا ایویں لگتا ہے بھائی تو ساری باجلی بندے روح دے بیمار ہی نہیں مگر قربان جانو یاد رکھے جی روح دی بیماری روح دی بیماری جسم واسطے بھی بربادی کا سبب ہے روح واسطے بھی بربادی کا سبب ہے دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد ایسی خطرناک بیماری غفلت جی بارے بزرگ فرما نے جیڑا بندہ غافل ہو جائے غافل ہو جائے وہ دل چرب کی محبت مک جاتی ہے نیمتا محروم ہو جاتا ہے ہمدردی ختم ہو جاتی ہے دین اسلام کی لذت اور چاشنی تو محروم ہو جاتا ہے آم تو دور ہو جاتا ہے قرآن تو دور ہو جاتا ہے فرائض واجبات دور ہو جاتا ہے اور دنیا دنیا تو بھی دنیا کے مقاصد اور دنیا کے عوامل تو بھی دور ہو جاتا ہے آخرت بھی گئی دنیا بھی گئی قبر بھی گئی دنیا بھی گئی ایسی خطرناک بیماری غفلت جن بارے محمد علی فرو جو دم غافل او گفار سو جس بندے کو رب کھاتے والا آخ رب کا قرآن کھاتے والا وہ کھاٹا کون پورا کر سکتا ہے وہ کھاٹا ساری دنیا نہیں پوری کر سکتی ساری کائنات نہیں پورا کر سکتی اتے خسارے خدا کی قسم کر کے اج کوئی بندہ کوئی بندہ اج کوئی بندہ اولاد کو بت بنائی کھڑے کوئی بندہ مال کو بت بنائی کھڑے کوئی بندہ دنیا کو بت بنائی کھڑے کوئی بندہ دنیا کے مالو مت مست کوئی اولاد مس کوئی بیوی کے مستے کوئی اپنے آپ کوئی جگ دیا داتے والی رنگو رنگ مستے کوئی کیویں مستے کوئی کیویں مستے الگ الرد اس جہان اس جہان دیا رنگیلیاں مست ہو گئے کتنے مست ہو گئے کہ آخرت کو بھول بیٹھے ہیں رب دے فکر تو آ رب سونے دے دین تو آفر ہو گئے رب سونے دے پاک محبوب تو غافل ہو گئے رب دے قرآن تو غافل ہو گئے اپنے مرن تو غافل ہو گئے اپنے حساب و کتاب تو غافل ہو گئے اپنی قبر تو آفر ہو گئے اپنے جناب والی دے بخشر دیا سختی تو غافل ہو گئے نعرہ تحقیق عظمت و شان علماء اہل سنت توجہ ہے دوستو تاریخ پڑھ کے دیکھ تعریف گوا پہلے لوگوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جڑے علماء دیوان کی یاد کرنے سونا اندروں بیمار تھی گئے علاج کر چ روح کی بیماری کا کئی علاج کر کئی سوفیا گروائیں اللہ نے بلیاں گروائیں اور سونا اندروں بیمار تھی گیا علاج کر لیکن اج کل نہ اندر دے علاج والے لگتے نہ نہ والے والے لگتے لگتے جی کوئی کراو والے وہ واسطے آستے والا کوئی نہیں جی کوئی والا بیٹھا تو مڑ کراو والا نہیں کلاوڑا غفلت

مسیح کو تعلیم میں جی کمان تو میں بانگ مل بنے بانگ مولی شو کا بانگ لے کے دے دا کھڑا ہونا بے کو کرما لا آوے جماعت کرا بانگ تو گر کے نماز کے دوران جی نماز آدھا گھنٹہ ہوتا ہے نا راہ ٹپنا بھی ہوئے تو مسیح کے پیچھو ٹپتے نہیں ٹپتے وہ وہ لوگ نستے کول بن کے علاج کرنے یہ رب کے گھر تو تستے ہیں وہ زمانہ آ گیا ہے جن بارے میں نے سونے نبی نے فرمایا ہے سنا سیادی تمارو نالا متھی فرو نہ ملو نمایا کہ سونے نبی نے فرمایا ان قریب میری امت سے زمانہ آسی پندرہ منٹ پندرہ منٹ بعد چھٹی میں دہ منٹ بعد کر رہا ہاں میں تھوڑا ہاتھ مان کے دین تھوڑا سنا میں تو سب کے سب بیٹھے ہو میں ٹماٹر کی ریڑھی لائی بیٹھا پہلے آخر بھائی تو آپ میں تن تن کے دین نہیں سنا بھائی تھوڑا جی سن کے سارا دین محتاج نہیں نہ بندے کا محتاج ہے نہ چندے کا محتاج ہے اللہ اقبال فرمائے جس دور کے اندر بھی مسلمانوں کے اتنے ناگہانیاں فات مصیبات ہر دور کے اندر مسلمانوں کو پناہ نبی کے دین دیتی ہر بندہ دین کا محتاج دین کے محتاج میں ہوں جا ہوں ہوں بار چکے ہاں۔ ٹھیک ہے میرے کو آلو ٹماٹر والی جیڑی کو نہیں بھائی تسا نہ کھیتے تو خراب تھی وجہ ہاں نہ سن سونا نبی جی بھائی امت بڑی پیاسی پی ہے میں انہوں نے چھوڑا سا میں کو کوئی جعفر پورے سی تھوڑا سمجھی بیٹھے ہو بھائی میرا پناہ ہزار کے لیے آیا بیٹھا ہوئے کتنا منزل پی آئے کسان دکھایا پہ گل چاچا جی جو ہے تو جو ہے محبت ہاتھ پیار کری محبت نماز شریف پڑھنی ہے ٹھیک ہے تقریباً میرے خیال آفتاب ہے وہ جا کر بھی پہ دکھا کی نماز کا ٹائم ہے وہ سورج ڈبن کو بھی منٹ پہلے یعنی جی منٹ ہوتے نا سورج ڈبن کو پہلے والے بھی منٹ وہ مکرو ٹائم ہوتا ہے پہلے بندہ جیڑے ویلے نماز پڑھے پڑھ سکتا ہے بغیر کراہت کوئی کراہت نہیں کوئی گناہ نہیں ٹھیک ہے لیکن میں یہ لمبا تھوڑا گنا کرے سر تھوڑا کرے سر گوائی میں اٹھا کر پوچھتا پیا میں کباب سونے نملے بنایا کری مت سماسی بات سو مر سنگھ جی اس قوم کا ہوں فلانی جہاز چشتی نام چیشتی خدا کا نام کیا نہ وہ نکل تکلیف منتر تک چیشتی نہ ملے اتنا اچھا، کوئی شہر نہیں ہوئے پر الحمدللہ سدا گواہی دے رہے سب جو بزرگ نے سنایا یا پہنچایا وہ حق وہ حق کیوں کہ حق کی نشانی ہے مولا علی فروغ نے حق کی نشانی ہے کہ حق کی مخالفت زیادہ ہوں ساری دنیا ساری دشمن بڑی بیٹھی حکومت فوج پولیس جنسیاں قوم سارے نیچے پاس نظر مار دشمن دشمن نظر آتا ہے اور دونوں حق کی نشانی ہوتی ہے کہ حق کا کہیں کوئی توڑ نہیں ہوتا ٹھیک ہے ہوں میں مثال دیا دینا بھائی قوم نسلی حق تو تھو تو احکام تو سونے نبی نے فرمایا

کہ تسان احکام تو ملسو رب تھوڑا عمران خان چاہ کے تھوڑے اتر سکے جا آ کے تھوڑے چولہا سے بھی ٹیکس لے کہ نہیں ایک نواں دلی پاس تھی پیے سناوا چاہ جہاں ڈو بال تنخری چھا بال جیسی بال کا بھی ٹیکس دے سی ہاں انتظار کرو یہ بھی آن والا ٹھیک ہے بھیا بیا ہی قانون پاس کی ہے وہ بھی سنا وا چاہ جہاں بندہ مرے ہوئے نبال قبر کا ہزار روپیہ دیکھ ہوئے بال سو مرن پہلے جمع کرا لے تو نہیں روڑی پیا دبی یہی ویل تھی سدا ہو سونے نبی کا جو فرمان ہے کوئی لال کھا اس سال تھوڑیاں کڑکا نکالیاں ہو سکتا ہاں ساری اپنی نکالیاں گئی تھوڑیاں بھی کالیا ہو سکتی جبکہ مونگ دیا کالیا کڑکا تھوڑیاں بھی کھانے قابل نہ ہو سکتی مونگی پورا تو ایسا کیڑا سٹا ہے پلی تھا بیچ کشا کو یہ نہیں بٹی کے ڈوڈے رب نے ایسا کیڑا ہے اتو ڈوڈا چکا لیے رب آ کرو سپرے اتنا اتھا تھوڑا دشمن اوکھا پلے دور تھوڑے سپرے اپنے تھنے نے الاپ رب کا ہوا مقابلہ مخلوق کرے ہو سکتا توجہ ہے عید کی جو برکت تھی وقت آئی ہیٹ کم آئی بھی آج بھی کمائیں دیا پورا نہیں بولنا ہتھا گئے ہتھا گے پجا میں دیا ہے دے دیش اگے چلو جنا نال نہیں پوری تھی رنگ بھی نال لو اگے خالی جنے کما والے رنگ بھی نال لو مت کی برکت نال پوری

کہ تو خبر دے کل جہان تیرا دیدار فرماوے جناب والی پی او چبل آئیے کہ دفتر چبل آئیے جی چوکی بنکا لوڑ پی اس ٹائم ڈبو تک چبڑائیے شہری مل من آدھارے جٹا تھے شہری ترقی چوتا نہ تھی ونجن انہاں آگا تسان دفتران بلاؤ اسا پھٹیاں چڑے تسان دفتران بلاؤ اسا کھا کرے تھوں انہاں دفتران بلاؤ اسا اسا جنابے والی زمین جناب پھرے تھو کام کاج نال کرے تھوں کیوں تسان بھی برکت گھنوں اب اور سن یہ ایسا سوال ایسا سوال خدا کی قسم کر کے آنا علماء فرما نے فرمایا جتھے ایک عورت بے پردہ ہوئے اتو ستر کتنا جنم لے لے ایک عورت بے پردہ ہوئے ستر فتنا جنم لینا عورت لوک جا رہے سترنا موق جرکا دن مکی ہے کرمالیاں لکھتی باقی برکت نہیں پوری تھی تریجا لا سونے سونے فرمایا فرمایا تریجا لا دے جنا دنیا تو ایسے دنیا تو مرسل بےمان تھی جو ایسے کلما نصیب نہ تھی سی لگتا ہے وہ زمانہ آ گیا کہ جی بندہ دین والے بارے سدے وہ آدر ہے مولو صاحب یہ دین اپنا اپنے کول رکھو اصا کو نہ رکھو اصا سا دے ٹھیک آئے اچھا، سارے ٹھیک ہے کیا مطلب کہ ساکو دین دیا پابندیاں نہ دسو اصا آزاد قوم ہے اصا اپنی مرضی نال چلتے ہونے ہیں رب فرمائد تسا اپنی مرضی نال چلو میرا آداب بھی توجہ نے فرمائی آداب بھی اوے آسی جی میں تھوڑا کردار چال چلن قربان جاو یا غفلت یا غفلت کہ یار مرد نہیں بےمان ہو کے نہ گیا نا پرو کمل بس کیا کرے سو کیا خدا دی قسم کر گیا نا کملی والے حبیب نے شعب الایمان دی حدیث ہے سونے محبوب نے جبریل تو پوچھے اے جبریل اے دسا رب سونے نے جہنم دی ساخت کیویں بنائی ارد کرد ارد کرد سونا رب سونے نے جہنم نو درجہ بدرجہ سات وادیاں بنائی یہ گل تو پرانی چی آئی ہے لہاس سبا تو ابواب سات دروازے درجہ درجہ بنا کے چبری رنگ کر دے ہزار سال اس کو دکھایا کتنا دہ ہزار سال اس کو دکھایا اندازہ کارن ادھا گھنٹہ تنوری بل دیے اور مسلمان ادھا گھنٹہ تنوری بلتی ہے اگ بھی ہے جیڑی اس اگ بہتر حصے خفیف ہے ادھا گھنٹہ تنوری بلتی ہے درجن روٹیاں ہے ایویں گل نو ہزار سال جہنم بھڑکایا گیا سونا پہا ہزار سال کے بعد رنگ سرخ ہو ہزار سال اس کو بھڑکایا گیا وہ رنگ سفید تھی گیا ہزار سال بھڑکایا گیا وہ رنگ کالا تھی گیا ہوں ہی یادار ہے تری ہزار سال کا تپا ہوا تنور توجہ ہے ہاں، ہاں، ہاں، حضرت سنون مشری آپ فرما رہے فرمایا لوگ دو دعوے جھوٹے کرنے دو دعوے یعنی کہ دو دعوی لوگ جھوٹ مرے ہیں کہ دن رب کے بندے ہیں رب کے بندے ہیں تو گلام والے کام نہیں کرتے بندہ بندہ کیا اتنا گلام اصل رب کے بندے ہیں گلام والا کام نہیں کرتے تو دوسرا دن بھائی مرنا مرنا مرن کی فرمایا انہوں دامن لوگ پور بن گئے اور حقیقت بھی ایویں حقیقت بھی ایویں اپنے آپ پورا بڑا بندہ ہے پر وہ تابے داری نہیں کریں گے اور موت کو یقینی سمجھے نہیں آدھے آ بھائی یار مرنا تو ضرور ہے ہر بندے مرنا ہے ہر بندے مرنا ہے مرنا ہی مرنا ہے پر کم والے نے جی سدا دنیا چ بندہ دنیا پکا رہنا ہے مرنا ہی ہتا غفلت کی بیماری دا شکار سارے دل دماغ اس قدر ہو گئے جنا جو منہ ٹھان جنازہ منہ سے ہوتا ہے سادیا گلا وہ سنا کوئی کڑکی کی گل کرنے کا بتاؤں گا کوئی مجھ کی گل کرنے کا بتاؤں گا کوئی کتے کی کرنے کا ہوں گا کوئی زمین کی چھیڑی بتاؤں ہوں اور مہینے کے منہ ڈھانے پالکے پالکے اتنے تک میت قبر چترے دے پے خبر پڑا والا خبر چ لتھا کھڑا ہے چورے دے کھڑے واتی اصالے ڈند نہیں لکتے نہیں چہرے سے منہ تھاندی بھائی یار ہو سکتا ہے کل پتہ نہیں سات نصیب کیوں اس قدر وفلت اس قدر وفلت بلا امم اور سابقہ قوم غفلت کا شکار ہوئی نے غفلت کی مرد لگی ہے نت شیتان قابو ہوئے نے جہنم دبا لگا گئے اچھا یار میں کوئی نہ تھا جیڑا بندہ میت تو عبرت حاصل نہیں کریں گا وہ کتوں حاصل ہو فاروق عالم سرکار کی موہر آئی وہ اتنے لکھا ہوا ہے کفا بل موت واعث کہ نصیحت واسطے موت ہی کافی ہے نصیحت واسطے موت ہی کافی ہے جا بندہ موت تو ہی نصیحت نہیں گرتا یعنی اتنے دل تھی گئے اتنے دل تھی گئے کہ نہ موت برت آتی ہے نہ خبر تو لگتا ہے ایک گھر سدا ہے کر سدا رام ہے جتنا مرنا نہیں سیاہ سیاہ دلی کی یہ حالت بن گئی ہے کہ میت موت جیسی موت جیسی خطرناک اور ڈرا دینے والی شاید کوئی برت نہیں حاصل بھی ہوتی یہ کتنا برت حاصل توجہ نے یہ فرمائی اور قرآن فروغ بنو نال نازل ہو جائے یعنی قرآن قرآن پاک کی وہ گلان تو جنہوں تو قرآن نہیں ندیاں لگ پہ خدا ترا چل والے لوگ جڑے اللہ خوف تو اور پتھر رب دے خوف تو پر تیرا میرا نہ فرمانی پوری ہٹنا نہ یاد نہ یاد قربان جاو حالانکہ حالانکہ موت سامنے موت ویلے موت قریب دور نہیں زندگی مختصر لمبی نہیں اچھا کیا یہ کرگلو جب کرے سوئے کرگلو جب کرے سو میاں سر فرمایا فرمایا جو کرنے وہ وقت نال کر یہ نہ کرے دنیا کا سورج نہ ڈوبے تیری زندگی کا سورج ڈوب وت وط گھبرا سے وت وقت راہ لاحی فرمگلے فرمایا لوری لوڑی اور فر لے ہیں کڑے تو میں تمے بابت مت سمجھو جنا بڑا پا وجے جسم جھک مجھے کمر ٹوٹ جائے کی عبادت کی کی لگت اور چاشیے مدد آئے اپنی جوانی کو توڑ رب دیا بلے موڑ تاکہ تاکہ مزہ آئے رب سونا بھی راضی ہوگی رب سونا بھی راضی ہوگی وہ قربان جاوا کتنے جوانی کی جوانی کی وہ شہر شادی فرما چہر سال ہو رہے گزشت میرا جی ہر ہال ترینا دش فرما

حضرت اسرائیل السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے کول حاضر ہوئے آپ نے فرمایا اسرائیل خیر ہی ملنا آیا ہے یا نال ہے ضرور یا نبی اللہ ملاقات واسطے کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے حضرت اسرائیل علیہ السلام کا بڑا یارانہ ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام نے کول بکس کا کام کیا ملنا حضرت یعقوب فروغ نے فرمایا ہے اسرائیل ملنا آئے یا ملاون آئے ارد کردہ دور ملاقات نو آیا جدو حضرت اسرائیل واپس جان لگے حضرت یعقوب فروغ نے آپ فرما نے زہرا تمنا دیا اندر روایت موجود ہے حدیث کی روح نال آپ فرما نے آپ فرما نے یار ہی کم کرے تیرا روح کم کرنا ہے میں کو پہلے دسا میں پہلے دسا میں خاص پھر

تیاری فرماؤ حدیث باغ کے اندر موت نبیا واسطے آسان کر دیتی جاتی ہے ارد کرتا سونا تیاری فرماؤ آپ نے ریفرم اپنا وعدہ نہیں پورا کیا تعداد کیا سی میں کاسر بھیجا گا آپ آ گیا میں تیرا کوئی کاسر نہیں آیا

اس جہان تو دوری کی سوچ اگلے جہان کی تیاری کر آخر اس گل ترجمہ میاں میاں صاحب صاحب کی زبان فرما نے فرمایا کالے والے مسافر ہوئے کس ویلے کس ویلے وقت مقرر آ جائے اس واسطے میں فلندر شکار نہ ہو غافل نہ بن غفلت کی چادر تھی نا مولا تھوڑی جی تھوڑی دے جی دے جو پیچھا کے بھی کرے کرے سن سن بھی مولا سارا حکم آ گیا پھر اس وقت اس وقت افسوس تے پچھتاوا نہ ہوئے اس وقت دی ندامت اور شرمندگی کو نجات کا بہتر حل بھی ہوئی ہے آج نجات ہے آج ہی شروع ہو جائے رب سونے دی رب سونے کی دعوے داری اور اطاعت کا نہ کا لے مولا سونا عمل کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ مال